دنیا کا عذاب بہنوں اور بیٹیوں کو میراث میں سے حصہ نہ دینا یا ان سے زبردستی معاف کرا لینا یا کسی بھی بہانے سے ان کے حصے پر قبضہ کر لینا بہت سخت گناہ اور ظلم ہے اور آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی اس گناہ کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں ملاحظہ فرمائیے اعلی علم کے فتویٰ کی ایک عبارت إن العقوبة الدنيوية لأكل ميراث البنات أو الأخوات هي عدم البركة في الرزق والافتقار وتدهور في الحالة المادية بل قد يعاقبه الله في صحته وفي أولاده بیٹیوں اور بہنوں کی میراث یعنی ان کے حصے کھانے اور ان پر قبضہ کرنے کی دنیاوی سزا یہ ہے کہ ایسا کرنے والا شخص رز کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے اسے محتاجی کا سامنا ہوتا ہے اور اس کے مالی حالات بگڑ جاتے ہیں بلکہ کبھی اپنی صحت اور اولاد کے بارے میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کی اس منحوس گناہ سے حفاظت فرمائیں